بہترین طالب علم پانڈو اور کروہے نے جنگ کے فن میں مہارت حاصل کی ڈرونا ان کا استاد تھا اس زمانے میں جنگی فنون میں سر فہرست تیر اندازی تھی پانڈوے میں سب سے اچھا تیر انداز ارجن تھا ارجن فن سے سرشار تھا اس نے انتھک مشق کی نتیجے کے طور پر اس نے باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا وہ ڈرونا کا بہترین طالب علم تھا ارجن کی مستعدی نے ڈرونا کو متاثر کیا تھا اس نے اسے اضافی اسباق دیے اسے دوسروں سے الگ کر دیا تو بھائیوں کو یہ بالکل پسند نہیں آیا انہوں نے ارجن کو رشک سے دیکھا ایک دن ڈرونا نے اپنے طالب علموں کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اس نے اونچی شاخ سے لکڑی کا نشان لٹکایا نشانے کی شکل بنائی گئی تھی اور اسے پرندے کی طرح پینٹ کیا گیا تھا طلبہ ڈرون نے انہیں اپنے پاس بلایا جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا لکڑی کے پرندے کو دیکھو یہ تمہارا ہدف ہے اس کا بغور مطالعہ کرو اور اچھی طرح نشانہ رکھو تمہارا تیر پرندے کی آنکھ میں چھید جائے پانڈو اور کورو بلائے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے سب سے پہلے ڈرونا نے ادے اشتھیرا کو بلایا ادیش ٹھیرا نے ہدف کو نشانہ بنایا اس نے اپنا تیر تیار کیا اچانک ڈرون کی آواز تیزی سے آئی ادیش ٹھیرا لڑکا انتظار کر رہا تھا ا دیکھتے ہو سوال آیا اے مالک ادیش ٹھیرا نے جواب دیا میں تمہیں دیکھتا ہوں میں درخت دیکھتا ہوں میں پتے دیکھتا ہوں میں پرندے کو دیکھتا ہوں اس نے کہا ایک طرف ہٹ جاؤ ادیش تھیرا ڈرون نے کہا آپ ہدف کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسے مار سکیں آپ اپنا مقصد کھو دیں گے اس کے بعد دریودھن کی باری تھی ڈرون نے وہی سوال کیا دوریودھن نے کہا اے ماسٹر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور میں دوسرے طالب علموں کو دیکھتا ہوں اور میں درخت شاخیں اور پتے دیکھتا ہوں اور میں پرندے کو دیکھتا ہوں بہت سی چیزیں میری آنکھوں کو دکھائی دیتی ہیں اس نے فخر سے کہا تم اپنے مقصد سے محروم رہو گے دریودھن جواب آیا بھیما کی نکول کی سیدیو کی اور دوسروں کی باری اسی طرح گزری آخر کار ارجن کی باری تھی اس نے اپنا تیر تیارے کیا وہ باقی سب کچھ بھول گیا وہ خود کو بھی بھول گیا اس نے لکڑی کے پرندے پر توجہ دی ڈونا نے اس سے پوچھا ارجن تم کیا دیکھ رہے ہو پرندے کی آنکھ اے مالک ارجن نے کہا میں وہی دیکھ رہا ہوں ڈون سمجھ گیا کہ ارجن پوری طرح ہدف پر مرکوز ہے تو اس نے اس سے کہا اپنا تیر چھوڑ دو ارجن نے اپنا تیر چھوڑا تیر سیدھا اور ٹھیک نشانے کی طرف نکلا اس نے پرندے کی آنکھ کو چھید دیا